我这。 اس سلیقے اور طریقے نال یہ موضوع جناب سے کچھ گزار کرا گا ناچیز کے موضوع ٹول چکتا کسی کہانیاں نہیں ہوں قرآن و حدیث اس واسطے بیان کرنا تاکہ جیڑا کوئی چکر کھا گئے تو سیدھی قرآن و حدیث نہ کھا گئے میرے دار Amen.

حماقت کا شکار ہے جہالت کا یا منافقت کا شکار ہے جہالت قرآن سمجھتے ہی نہیں یا منافقت قرآن جانتے ہی نہیں مشیوری تمہوں نہیں بچانا کافر تے گھر آ جائے گا تے اندر آ جائے گا تے ایسا چالا مکاریاں کرے گا تھی کوئی شہر نہیں بچ سکتی تو سلیل خوار ہو جائے اپنا ہر سکھا کی خاطر ڈراوے کی لوڑ نہیں پہ تمہیں کیمرے کیمرے کی کی آنکھ آنکھ دیکھ رہی ہے اچھا، Lord tonight.

وہ اپنی تجارت کرتے ہیں ان کمینوں کو پتا ہے کہ اگر انسان انسان تھا تو ہماری تجارت کیسے چلے گی بولنے لکھا کروڑا بکے انہوں نے سائن شاعر دے رہا ہے ہوں کہ ہمارا بہت بڑا ہے وہ جی مساف اس امر کا جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے میں کیا وہ چلی جا جا پیچھوں دیکھ رہا ہے وہ ادھر بنتا وہ کیمرہ تو نہیں پاگل ہونا پڑے گا سب کی چلاؤ مشین مشین مشین کی ابتدا بھی انسان ہے مشین کی ابتدا بھی انسان ہے اسی سانو کیمرے کی آنکھ دیکھ لیا لیکن یہ بتاؤ کیمرے کی تو آنکھ ہی نہیں ہے اس ہاتھ کے پیچھے ایک اور آنکھ ہے اس کو انسان کی آنکھ کہتے ہیں میں اور مان رہا ہو مطلب مار سگیا کمزوری شکاری دیکھ رہے یا مادی کی بولی کر رہا ہے

میں سونی تو سونی کر کے سامنے لاگے کھوے نو کیا شوبی ساری بولی کھوپے دل دل اردو میں دل دل کہتے ہیں اردو میں دل دل کہتے ہیں سرائکی سرکی سردی سرکی ہے

پوری پوری کتنے سواد مقام سجنا مکام دنیا نے کھوتے Hallelujah. 哈喽。 سبحان اللہ دیکھے فرمایا

موتی جاؤ کیوں حضرت صاحب ہے بات گیا وہ سرکار جی چپ کے کے لے ہیں کر کر لیتے پہلا کام چیتا بلا پچھلا چیتا بھول جائے جس لباس ہی بھول جسل پیچھے پھر راضی خوش رہ رکھا پچھلا چیتا نہیں نا وہ کسی کسی کسی نہ نکلا ہوا ہاں جی، پیر سوچے ہاتھ نے سارے مطالبہ سمجھے کیا اج تو میں موتر بھی تیرے گھر نہیں کرا گا تو زمین والا بتاؤ یہ اچھا وقت کبھی تم پہ بھی آنے والا ہے کیوں اس واسطے کے ایسا قدم پر قدم چلنے پوری کوشش کر رہے ہیں برابر چلنے پوری کوشش کر رہے بھیا جو ہے اگر دل کیا جاتا تو ہو سکتا کتنا سال فلم نکال ہے اور دل کر کی وجہ ہے وہ ساری کہڑی شہر میں ہمیں کوئی نہ کوئی چشتی کوئی نہ کوئی

فرما دے جا مسجد چھکی کر دے

کافر کافر

اللہ قرآن فرماتا ہے میرا رسول ہے يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث سبحان الله سبحان الله اپ چیزاں حلال کرنا ہے قلیل تے گندیاں اسی طرح اللہ پورا

نقصان کرن پلی فائدہ کرنے والے نقصان گاٹے کو پاس کے گناہ دی پلیتی انہوں حدیث ہے جس خبر ساتھ کیا گیا بخاری میں چلے جائے افا نحوی کو وفی نصفہ لے کو یا رسول اللہ ایسا برباد ہو جاؤں گے نیک ساٹے میں چھوڑ کے نیک آنے ہو گیا برباد ہو جاؤں گے حضور نے فرمایا ادا کافر خامت جس نے پلیتی زیادہ ہو جائے اس نے

کوئی ہر مین حضور نے پلیتی پلیتی پلیتی مڑتی گناہ دی دی زیادہ ہو جانی ہے ہو گیا بھی عذاب

جد آئے ہے سنیا کتاب بھی آ گئی ہوا وہ مالدار تے سرمایہ دار لوگ فیکٹریاں مارے وہ انگلیاں تیار کرتے پے کہ دنیا زہر آئیاں جہد بندے بچے بوٹے سارے بیمار ہوتے کرے جان سے مرتے جان لیکن صرف اینا میں کہ کسی تے ہوتا اثر ہو جائے چھتی مار جائے جس سے تے ہوتا نہ ہوتے دیر دیر نال اخیر سیک سیک کے مار جائے بڑی گزارا نہیں ہوتا ہاں۔ شریف نہیں ہاں، یہ جڑا

ہر پاس یہ مثال سب فسا فسا کے مارے گا کہ تصا دن ب دن حفاظت

بے وقوف ہوا سمجھ کے رشتا جوڑنا شروع کر دے کرنی چاہیے بے وقوف ہے

走。

سارا ہے صرف چسکے منہ بول کاش بولتے پیسا ہزور پارنا سدکار کی کتنے مسلمانوں ننگیا ہو کے تلاشی دسلے بڑے بھی ہاتھ جوڑ کے

نہ نہ جائی کا روک سکتا ہے نہ یہودی کا روک سکتا ہے نہ عیسائی کا روک سکتا ہے نہ کا روک سکتا ہے میں اسکیز دکھاتا ہوں روشنی سمجھا میں ٹھیک کہہ رہی ہے He بولنے لگ پیا میں

انہوں نے پیش کر کے صرف آخری جملے پہ غور نہیں کیا کہ اس جلوس میں شرکت رام ہے جس میں شریعت کی اہمیت ختم اور جڑا جلوس کمیونگی تے برائی نال بھریا ہوئے بے دینی نال بھریا ہوئے رسول دی شریعت دی اہمیت ختم ہوندی ختم ہوئے اسے شرکت جائز نہیں ختم

پر شرع ہے تفصیل الحقائق اس پر شرع ہے رمز الحقائق تفصیل الحقائق کا حاشیہ امام ابن شفی کا اور شرع رمز الحقائق کا امام بدرالدین عینی کی کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ولا يحضر الجماعات اي النساء سوال کن عجائز شباب فرمایا عورتوں چاہے ہون بڑیاں چاہے ہون نبیاں جوان آج وقتی جواب کے اندر حاضر نہیں ہو سکتیاں سبحان اللہ اگے اگے لکھے فرمایا بھاوے ہون جوے بھاوے ہون گیتاں بھاوے ہون محفلات جلسے جی۔ فرمایا جیسا لینا جلسیا سال تو اتنے بھی اللہ رون رون ملاج محمد کا ملاد ملاد ہم اس کے قائل ہیں جو امام احمد رضا جیسے جس کی حمایت کرتے ہیں شرائط اگر کو بغیر شرطوں کے کر کے میں زبان کٹاتا ہوں کے ساتھ جائز اور مستحب ہے اگر شرطوں کے بغیر اس کا جواز کو ثابت کرے میں نہ شاد بے شک کتاب بتا دیتا ہوں اگر کسی کو لگی بولی تو میں دس دیتا ہوں سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد امام محمد بن یوسف صالح شامی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی بارہ جلدوں میں کتاب ہے اس کی دوسری جلد کے اندر دیکھو آپ نے کیا شرطیں لکھی پر تمام اماموں کا اتفاق ہے اللہ میرے سنگیوں جنہوں نے سلا جواب دے دیا کانگا جی نے لکھی ہے کانگا جی نے لکھی ہے جو نہ لکھا نہ چیز کا

سبحان الله بشك بشك الحمد لله رب العالمين سبحان الله Amen.